أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح قرح فقد مس القوم مثله وتلك الأيام بين الناس وليعلم الذين الذين آمنوا آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يذر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين إن يمسسكم قرهم اگر پہنچا تم کو زخم فقط مسل قوم پھر تحقیق پہنچا قوم کو کرہم مثل زخم اس کی مثل ہے و تلکل ہو اور یہ دن ہے ندا ویلوہا پھیرتے ہیں ہم ان کو بین الناس درمیان لوگوں کے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اللہ آمَنُوا اور تاکہ ظاہر کرے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا اور بنا لے تم میں سے شہید لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو مخص اللہ الزین بنو اور تاکہ خاص کرے خالص کرے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے و یم حقل کافرین اور مٹا دے کافروں کو ام حسب تم کیا گمان کیا تم نے تدخل الجنت یہ کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حالانکہ نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے ویعلم الصابرین اور نہیں ظاہر کیا صبر کرنے والوں کو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اور البتہ تحقیق تم آرزو کرتے تھے موت کی من قبل ان تلقو ہو پہلے اس سے کہ ملو تم اس سے فقدر اے تم ہو پھر تحقیق دیکھ لیا تم نے اس کو تم تنظرون ضرور اور تم دیکھ رہے تھے وما محمد اور نہیں ہے محمد مگر رسول قد خلط تاکہ گزر چکے من قبل رسول ان سے پہلے بھی رسول آفا ام ماتا کیا پھر اگر وہ فوت ہو جائیں او کوتیلا یا قتل کیے جائیں ان کالب تم پھر جاؤ گے تم اعلیٰ کا گم اوپر اپنی ایڑیوں کے قالب اعلیٰ کے بہے اور جو پھر گیا اوپر اپنی ایڑیوں کے فلاں یزور شیا پس ہرگز نہ تکلیف دے سکے گا اللہ کو کچھ بھی واسا اللہ اور ان قریب بدلا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو ہوں اگر پہنچا تم کو زخم جنگ عہد کے اندر ستر مسلمان شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ربائی یہ دانت مبارک شہید ہوئے آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا آپ کا سر مبارک زخمی ہوا مسلمانوں کے دلوں میں بڑا ہی تردد تھا بلکہ بعض منافقوں نے یوں کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے ہوتے تو ان کو شکست نہ ہوتی قرآن مجید نے ایمان والوں پر زجر کی فرمایا این یم سس کم کر ہن اگر تمہیں جنگ عہد کے اندر شکست کا زخم پہنچا کہ تمہارے ستر آدمی شہید ہوئے اور تمہارے پیغمبر زخمی ہوئے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں فقط مسل قوم کر ہو مسلو اس سے پہلے جنگ بدر کے اندر تم القوم مشرقین کو اسی طرح زخم پہنچا چکے ہو بلکہ اس سے دگنا کہ ستر کافر قتل ہو گئے ستر کافر شہید ہو گئے ستر کافر قتل ہوئے ستر کافر گرفتار ہوئے لیکن ان کافروں کا حوصلہ دیکھو کہ کافر ڈرے نہیں گھبرائے نہیں بلکہ وہ اور زیادہ زور و شور سے تیاری کر کے میدان عہد کے اندر پہنچائے باوجود کہ وہ باطل پر ہیں ایمان والو تم تو حق پر ہو تم تو حق پر ہو جب تم حق پر ہو تو پھر تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے غم نہیں کرنا چاہیے باقی رہا کہ کبھی فتح ہے کبھی شکست ہے تل کل ایام ندا بین الناس یہ دن ہیں ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں درمیان لوگوں کے کہ کبھی ایک کو فتح دی کبھی دوسرے کو فتح دی کبھی ایک غالب آیا کبھی دوسرا غالب آیا یہ تو قرآن مجید نے اس کی علت پھر آگے بیان فرمائی کہ ایام بین الناس پھر جنگ کے بارے میں بخاری کے اندر لمبی حدیث آتی ہے حدیث ہرکل ہرکل شاہ روم نے مشرقین سے یہ پوچھا تھا کیا تمہاری اور اس رجل کی اس مرد کی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کما کب کیا تمہاری لڑائی بھی ہوئی انہوں نے کہا ہماری لڑائی تو ہوئی ہے جی ہرکل نے پوچھا تم غالب ہوتے ہو یا وہ غالب ہوتا ہے ابو سفیان نے جواب میں کہا الحرب و بیننا و او سجال ہے کہ لڑائی ہمارے درمیان اور اس کے درمیان ایک ڈول ہے جس طرح کنویں سے پانی نکالنے کا ڈول ہے کبھی ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے کبھی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی طرح کبھی فتح ان کو ہوتی ہے اور کبھی فتح ہم کو ہوتی ہے تلکل ایام و بین الناس یہ دن ہے یہ تو ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں درمیان لوگوں کے ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی دوسری وجہ والے علم اللہ الزین آمن یا علم بمانے یا بھر کے ہے کیونکہ جانتا تو اللہ پہلے سے ہے مراد یا علم ظہور کہ تاکہ ظاہر کرے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ مخلص اور منافق کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے امتحانات رکھ دیے کہ مومن آدمی امتحان سے گزر کر کے اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے اور منافق آدمی امتحان میں مبتلا ہو کر کے ایمان سے ہی بیزار ہو جاتا ہے ایمان سے بیزار ہو جاتا ہے جس طرح یہی جنگ عہد کے اندر ایک واقعہ پیش آیا بعد میں وہ آئے گا ایک کافر نے ابن کمیہ اس کا نام تھا بعد میں وہ تفصیل سے آئے گا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ادھر ابلیس نے اس آواز کو اور زیادہ ابھار کر کے بیان کیا اللہ ان محمد قد قتل خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے بڑے بڑے صحابہ وہ بھی بدل ہو گئے لیکن منافقین جو تھے وہ کہنے لگے کہ جی اگر محمد قتل ہو گئے تو پھر چلو ہم واپس اپنے آبائی دین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں آبائی دین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یہ جو محمد کا پیش کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا دین ہے اس دین کو چھوڑ کر کے ہم اپنے آبائی دین کے اندر جو پہلے والا دین تھا مشرقین کا اسی میں داخل ہو جاتے ہیں اور بعضوں نے کہا ان سے بھی جو زیادہ گئے گزرے تھے انہوں نے کہا کہ جی ابو سفیان کے پاس جاؤ جا کر کے اس سے امان مانگو اس سے امان مانگو کہ ہمیں امن دے دے قرآن مجید بتلاتا ہے کہ یہ مصائب و مشکلات انسان پر اس لیے آتے ہیں تاکہ مومن اور منافق کے درمیان امتیاز پیدا ہو جائے مومن آدمی امتحانات سے گزر کر کے اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے اور منافق آدمی جب تکلیف کے اندر مبتلا ہوا تو ایمان چھوڑ بیٹھتا ہے ایمان چھوڑ بیٹھتا ہے ایک بات تو یہ کہ مومن اور منافق کے درمیان امتیاز ہو جائے اور ایک آسان جیسی بات عموماً علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو برتن بنانے والا برتن بناتا ہے برتن بنانے کے بعد اس کو آگ میں ڈالتا ہے جو برتن قابل استعمال ہوتا ہے وہ تو پک کر کے باہر آ جاتا ہے اور جو کچا ہوتا ہے وہ وہیں ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے وہ قابل استعمال رہتا ہی نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالی جب ایک آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہو گیا ہوں جب ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصائب و مشکلات کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنا پکا ہے جب وہ مصائب و مشکلات کے سے گزر کر کے آگے بڑھتا ہے تو اتنا پکا ہو جاتا ہے اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ اب کوئی صورت بھی پیش آ جائے وہ ایمان والی راہ سے ہٹتا نہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا اور بنائے تم میں سے شہید کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بہت سارے لوگوں کو شہادت کے رتبے پر فائز کرنا چاہتے تھے کہ شہادت کا کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے شہادت کا اتنا بڑا رتبہ ہے اتنا بڑا رتبہ ہے ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں چاہتا ہوں ان فی سبیل اللہ ثم اخیا ثم اختل کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے ثم اختل چار مرتبہ فرمایا کہ میری تمنا تو یہ ہے اب باوجود نبوت کا مقام شہید کے مقام سے بہت زیادہ بلند ہے منصب نبوت کا یہ تو بہت بلند ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے شہادت کی تمنا کر کے امت کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو شہادت اتنی بڑی چیز ہے کہ شہید آدمی جو حقیقت میں شہید ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور وہ صورت یاسین کے اندر اس رجل مومن کا ذکر جو آتا ہے نا اس نے ان لوگوں کو سمجھایا لیکن لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا مارتے رہے مارتے رہے لیکن وہ سمجھاتا رہا ادھر اس کی روح جسم سے نکلی قیل دخول الجنہ کہا گیا جا تو جنت میں داخل ہو جا بس کہ شہید آدمی کا اتنا بڑا رتبہ ہے ادھر شہید ہوا فوراً وہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں لیکن یہ سارا برزخ کا ایک معاملہ ہے وہ یتخذ منکم شہدا بنائے تم میں سے شہید ستر صحابہ شہید ہوئے ستر صحابہ شہید ہوئے واللہ لا يحب الظالمین اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اللہ ظالموں کے ساتھ محبت نہیں کرتا ظالم جو بھی ہوگا وہ اللہ کا مبغود ہوگا وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوگا اب ان شر کا ظلم و نظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے مشرق آدمی اللہ کا محبوب نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا مبغوض ہوگا پھر ظلم کے اندر درجات دراجات جتنے بھی ہیں واللہ لا يحب الظالمین اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ایک وجہ تو یہ بتلا دی کہ جنگی عہد کے اندر جو تمہیں شکست ہوئی اللہ مخلص اور مومن کے درمیان امتیاز پیدا کرنا چاہتا تھا اور ایمان والوں تمہیں شہادت کے منصب پہ فائز کرنا چاہتا تھا دوسری وجہ وعلیکم صلی اللہ الدین آ بنو اور تاکہ خاص کرے خالص کرے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ مخ وہ مخصن کے لفظی اور لغوی مان کسی چیز کو خالص کر دینا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے خالص کر کے پاک کر کے صاف کر کے دنیا کے اندر رکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور میرا بندہ جو دنیا کے اندر رہتا ہے یہ ان عیوب سے ان برائیوں سے میرا بندہ پاک ہو جائے والی عمر صلی اللہ الزین آمن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان صحابہ کا اتنا بڑا مرتبہ تھا اتنا بڑا مقام تھا ایک صحابی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرے پہنی ہوئی تھی جنگ عہد میں جب آپ زخمی ہوئے آپ کی جسم مبارک سے خون زیادہ نکلا اور ایک گڑے کے اندر آپ گر گئے ادھر ابن قمیہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا شیطان نے بھی یہی آواز لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی کمزوری کچھ دور ہوئی آپ نے اعلان کیا الیہ عباد اللہ انی رسول اللہ اور میری طرف آؤ اللہ کے بندوں میں اللہ کا رسول ہوں ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے انہوں نے سب سے پہلے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھی کہ خود کے نیچے آپ کی آنکھیں چمک رہی تھی صحابہ کو بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے اوپر چڑھنے لگے لیکن اتنی کمزوری تھی کہ آپ اوپر اس پہاڑ کے اوپر نہ چڑھ سکے پتھر کے اوپر نہ چڑھ سکے ایک صحابی آئے حضرت طلحہ حضرت طلحہ بیٹھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ میرے کمدوں کے اوپر اپنے پاؤں مبارک رکھیں میں اوپر اٹھاتا ہوں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے بھی حضرت طلحہ نے اسی طرح کیا ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا تیروں کی وجہ سے اوپر پہنچا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جب تو تو نے آج اپنے لیے جنت واجب کر دی تو نے آج اپنے لیے جنت واجب کر دی ایک اور صحابی کہنے لگے کہ آج کا دن تو ہے ہی طلحہ کے لیے آج کا دن تو ہے ہی طلحہ کے لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے فلاں مقام پہ پہنچا دیا تھا ان کے ہاتھ دونوں شل ہو گئے تھے والمخ صلی اللہ الدین آمن اللہ ایمان والوں کو خالص کرنا چاہتا ہے وہ یم حقل کافرین اور مٹا دے اللہ کافروں کو کہ کافروں کو اللہ تعالی مٹانا چاہتا ہے کس طریقے پر مٹانا چاہتا ہے اس طریقے پر کہ ایمان کو اسلام کو غالب کر کے کفر کو محب کرنا چاہتا ہے کفر کو مٹانا چاہتا ہے اور پھر پہلے آئے گزر چکی ہے ولولا دف اللہ باغ اگر یہ جنگ نہ ہوتی لڑائی نہ ہوتی لافساد نفساد ارض و ساری زمین خراب ہو جاتی فتنہ و فساد پھیل جاتا شرک و کفر پھیل جاتا یب حقل کافرین بطور تمبی کے ایمان والوں کو فرمایا ام تم کیا گمان کیا تم نے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں اچھا ایمان والوں تو یہ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت کے اندر جانا بڑا آسان ہے جس طرح اس موجودہ دور کے اندر ہم یہ سمجھے سمجھے ہوئے ہیں نا کہ بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی مشقت کے ہم جنت کے اندر پہنچ جائیں گے یہ بات غلط ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آل جنت و تحت ضلال سیوف ترمزی کے اندر حدیث آتی ہے آل جنت و تحت ضلال سیوف کہ جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے کہ جہاد کرو گے اور عزت کی زندگی نصیب ہوگی عزت کی موت نصیب ہوگی اور اگر جہاد چھوڑ دو گے تو دنیا کی زندگی بھی ذلت والی ہوگی موت بھی ذلت والی ہوگی مانا یہ ہے تخت سیوف اور بہت ساری اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر آزمائش کے ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حالانکہ نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے و یعلم اور نہیں ظاہر کیا صبر کرنے والوں کو کہ اللہ تعالی مجاہدین کو صابرین کو سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کون حقیقت میں اللہ کی راہ میں کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے اور کون سا انسان اللہ کے دین کی خاطر صبر کرتا ہے تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرتا ہے وہ یا اور یہ درجہ صحابہ کرام کو بدرجہ عتم حاصل تھا کہ وہ صحابہ مجاہد بھی تھے اور وہ صحابہ صابر بھی تھے والا قد کن تم تمن موتا بن قابل تل کو یہ شکوا شکایت بھی ہے لیکن شکایت ہے محبت کے انداز میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابیوں کو شکایت کی اور میرے پیغمبر کے صحابیوں کن تم تمن الموتا یعنی کن تم تمن اسباب الموتے کہ تم اس سے پہلے اسباب موت کی آرزو کرتے تھے کب کہ وہ صحابہ جو جنگ بدر کے اندر شریک نہ ہو سکے تھے جو صحابہ جنگ بدر کے اندر شریک نہ ہو سکے تھے وہ صحابی کہتے کاش ہمیں ایسا کوئی موقع مل جائے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنی جانیں پیش کریں اپنی جانیں پیش کریں اور ہمیں جنت حاصل ہو جائے ہر وقت یہ تمنا کرتے رہتے تھے اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو تم موت کی آرزو کرتے تھے لیکن موت کی آرزو کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ سراحتن بلکہ مراد یہ ہے کہ ایسا جہاد کا موقع مل جائے کہ جس میں ہمیں شہادت مل جائے کیونکہ براہ راست موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے یا ایک آدمی یوں کہ یا اللہ مجھے موت دے دے یہ تو ناجائز ہے یہ ناجائز ہے صحابہ کرام نے جو موت کی یعنی اسباب موت کی آرزو کی کہ یا اللہ ایسا جہاد کا ہمیں موقع میسر فرما کہ ہم جہاد میں شریک ہو کر کے تیری راہ میں شہید ہو جائیں من قبل ان تلقو پہلے اس سے کہ تم ملو اس کو فقد رہے تم وہ پس تحقیق دیکھ لیا تم نے اس کو کہ جنگ عہد کے اندر یہ تم نے دیکھ لیا وہ ان تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے سارا منظر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب سارا منظر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہم کمزوری کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہو ابو سفیان ابو سفیان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی تھے عمر فاروق بھی تھے ابو سفیان آیا ابو سفیان نے آ کے کہا کم محمد کیا تمہارے اندر محمد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب مت دو اس نے کہا افیق ابن و ابی کا خافا کیا تمہارے اندر ابن ابی کا خافہ ابو بکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب مت دو پھر اس نے کہا کیا تمہارے اندر عمر ابن الخطاب ہے آپ نے فرمایا جواب مت دو ابو سفیان خوش ہو کے کہنے لگا لوگوں مبارک ہو یہ تینوں مر گئے تینوں قتل ہو گئے لیکن عمر عمر تھے عمر عمر تھے صبر نہ ہو سکا انہوں کا کہا کا یا و اللہ اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے جن تین کے بارے میں تو نے سوال کیا تینوں زندہ موجود ہیں اور تیری تکلیف اور مصیبت کا سبب بننے والے ہیں انہوں نے جواب دے دیا پھر یہ حدیث ایک درجہ بتلاتی ہے یعنی درجہ بتلاتی ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ابو سفیان بھی یہی کہتا ہے ابو سفیان بھی یہی کہتا ہے آفیق محمد پھر ابو سفیان خود دوسرے نمبر پہ کہتا ہے آفیقم ابن ابی کا حافہ کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے دوسرا درجہ نبی کے بعد کس کا ہوا ابو بکر صدیق کا ہوا اور پھر تیسرا درجہ ابو سفیان بھی کہتا ہے آفیقم ابن خطاب کیا تمہارے اندر ابن خطاب ہے ابن خطاب ہے پھر ابن خطاب کی غیرت کو بھی دیکھو نا کہ ابن خطاب سے برداشت نہ ہو سکا ابن خطاب سے برداشت نہ ہو سکا ابو سفیان کہنے لگا کہ جی اب نعرہ لگاؤ اس زمانے کے اندر ایک ہی نعرہ تھا اب تو چھ سو نعرے ایجاد کر لیے گئے اس نے کہا اولو حبل اولو حبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے اور جی اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں فرمایا تم یوں کہو اللہ اعلی و اجل تم کہتے او لو ہو بول اے حابیل تو بولند ہو جا ہو بول حابیل حضرت آدم کا مقتول بیٹا ان کا بت تھا آپ نے فرمایا تم کہو اللہ اعلی و اجل اللہ سب سے بلند بھی ہے اللہ سب سے بڑا بھی ہے اس نے پھر کہا عزا لکم ہمارا عزا ہے تمہارا عزا بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ تم جواب دو او جی کیا جواب آپ نے فرمایا تم اس کو جواب دو اللہ مولانا والا مولا لکم اللہ مولانا والا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے ہمارا کار ساز ہے مددگار لیکن تمہارا تو اس طرح کا کوئی مددگار نہیں ہے جنگ خود کے اندر یہ سارے مناظر آئے وہ ماں محمد اللہ رسول سے آگے جنگ عہد کا ایک اور منظر یہ انشاءاللہ کل پڑے گی الحمد للہ اللهم إنك عفو اللهم إنا نسألك العفو والعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع صلى الله تعالى على خير خلقه